لوگ جو اللہ کے باقی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے بغاوت کا اظہار کر رہے ہیں قیامت وانی اور قیامت سے پہلے قیامت میں تو اللہ ہم کو عذاب دیں لیکن قیامت سے پہلے اللہ سوال و تعالیٰ ان کو مجاہدین کے ہاتھوں سے ضرور کریں گے اور یہ بات کتی و یقینی ہے اور اس کا آغاز ہونے والا ہے جب ہلاکت اور بربادی یقینی ہے آج نہیں تو کل اس میں آنا ہے اس کی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے کے انسان کی ہلاکت اور بربادی کے ذرائع کو ختم کرنے کی کوشش کرے کہ ہلاکت اور بربادی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اللہ تبار بتانے نے اسی تو بربادی سے بچانے کے لیے وہی نازل فرمائی ہم کو بھیجا وہی نازل فرمائی جس طرح روح جسم کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور جسم کی اصل ہے اسی طریقے سے اعمال عبادات کی اصل یہ وہی ہے اور یہ بھی پوشیدہ طور پر ہم علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے اور اس سے جہالت دور ہوتی ہے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں جہالت کی تاریخی دور ہوتی ہے اس سے اور انسان کے جتنے اعمال ہیں جو شریعت کے مطابق عمل ہیں وہ اسی کے ذریعے سے وہی کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے قادر ہے کہ انسان کو پیدا فرما دے زمین آسمان کو اس نے پیدا فرمایا جب انسان کو پہلی بار پیدا فرمانے پر قابل ہے اس کے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا مشکل تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرماتے کہ اللہ سبارک تعالیٰ نے وہی نازل کی وہ وہی کیا نازل کی وہی یہ نازل کی کہ لوگوں کو رب سے جوڑو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا کہ انسانوں کو اپنے رب سے جوڑو اور اس کے لیے ان کو تحریر اور تقوی کی دعوت دو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ توحید اور یہ دو بنیادیں ہیں توحید نظریات کا عقائد کا کمال ہے کہ یہ اس کی کمال کی صورت جو ہے وہ توحید ہے عقائد و نظریات کی اور اعمال کی جو کمال کی کیفیت ہے ہے وہ کہ جس قدر اللہ کا خوف ہوگا اعمال میں اس قدر کے خلاف پیدا ہوگا اور اس میں اسی قدر شریعت سے مسافت پیدا ہوگی اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبار کو اطارا کی توحید کی دری دو قسم کی ہیں عقلی اور نقلی نقلی سے مراد ہمارے والا اردو کا نقلی نہیں نقلی اس کو کہتے ہیں کہ جو نقل ہوتا ہوا آ رہا ہو جس کو اس سے پہلے بیان کیا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی رام والے انسان سے دعوت کیا تھی توحید اور تقوی تو یہ نقلی طریق ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا توحید کا اور تقوی کا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلائل بیان سمائے ہیں اپنی توحید کے کہ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دلیل فرمائی ہے آسمان اور زمین کی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے اس بات اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی انسان کی تخلیق سے بنایا کہ پانی کی بوند سے ایک انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو دیکھو جس طرح سے یہ بولتا ہے اتنا بولتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ پر بھی لوگ ضلع مزالی کے ساتھ آگ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جو غریب بیان فرمائی ہے وہ ہے بل انعام خلقہ وہ ہے مویشیوں کی طرف مویشیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مویشیوں کو پیدا فرمایا فرمایا کہ ان مویشیوں سے تم اپنے جسم کے گرمانے کا سامان حاصل کرتے کہ ان کے بال ان کی کھال ان کی اون یہ ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہو اور پھر ہمارے رسم ان میں سے بعض جانے وہ ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو اس کے بعد اللہ تبار کو تعالیٰ نے انہی مویشیوں کے حوالے سے ایک اور اپنی نعمت کی طرف متوجہ فرمایا میں اپنے والد ہوں اور تمہارے لیے فیہا ان میں جمال الحسن ہے جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں وقار بھی موجود ہو شان شوکت بھی موجود ٹھیک ہے حسن کیا بہتری اور خوبی ایک ہی جمال کہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں کہ جس کی شان اور شوکت صاحب ہو رہی ہو تو باوقات حسن کو جمال کہتے ہیں فرمایا کہ یہ جو مویشی ہیں ان میں تمہارے لیے ایک جمال ہے اور یہ جمال کب ظاہر ہوتے ہیں سینا جس وقت توری ہونا تم شام کو چرا کے واپس لاتے ہو اور جس وقت کس رہنا تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو اب یہ جانور ہیں مویشی ہیں گھر میں بندھے ہوئے ہوں تو شان و شوقت پہ اتنا اظہار نہیں جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے تو میں یہ جانور تمہارے لیے شان و شوقت کا سے اظہار کر رہی ہے کہ جس پر یہ جنگل میں چڑھنے کے لیے جاتی ہیں یہ جانور کا ایک گروہ ایک گروپ یہ چڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور پھر چل کے واپس آ رہے ہیں تو اس میں شان و شوقت کا اظہار ہے یہ کس کے ہیں جی فلاں کے فرمایا کہ تمہاری عظمت اور تمہاری شان و شوقت اور معاشرے میں تمہاری فوقیت کا یہ اظہار ہے اور اللہ سے بار بتا دیں کہ میں یہ عزت عزت ادا اور یہاں ایک اور بات بھی قابل اور یہ ہے کہ چرانے کے لیے لے جاتے ہیں پہلے اور چرا کے لاتے ہیں بعد میں چرا کے لاتے ہیں شام کو چرانے لے جاتے ہیں صبح کو لیکن اللہ نے یہاں تک رکھ یہاں چرا کے واپس لانا اس کو پہلے بیان فرمایا چرانے کے لیے جانا اس کو بعد میں بیان فرمایا اس لیے کہ اس میں ایک مطابقت ہے فساد و بلاغت کے لحاظ سے کہ یہ لے جانا لے آنا اس میں جمال ہے اور ان دونوں صورتوں میں جمال کس میں زیادہ ہے جمال واپسی میں زیادہ ہے وہ کیسے اس لیے کہ صبح جس وقت آپ جانور کو چلانے کے لیے لے جائیں گے تو یہ ساری رات قید میں کھڑا ہوا ہے تو اس میں ایک مردنی کی سی کیفیت ہے اور یہ گوبر سے جسم بھی لسڑا ہوا ہے اب اس کے بعد آپ نے جب اس کو یہاں سے نکالا تو یہ چل رہا ہے بھوکا بھی ہے اور جس وقت شام کو یہ چل کے واپس آئے گا تو پیٹ بڑا ہوا ہوگا جب پیٹ بڑا ہوا ہوگا اس کا چار اس کے چلنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کے پیٹ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اب شام کو جس وقت پیٹ بھرا ہوا آیا ہے تو اس کے چلنے کا انداز اس کے انداز دیکھیں اس کے نخرے دیکھیں جانور کے تو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو تو یہ اس کے انداز و نخرے کا انداز شان و شرط کا زیادہ اظہار ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا اور چرانے کے لیے جانے کا ذکر اس کو بعد میں فرمایا فرمایا کہ ان مویشیوں اور جانوروں کے ذریعے سے اللہ تبار و تعالیٰ نے تمہیں ایک اور فائدہ دیا تھا فرمایا تو میں وہ تحمل اور وہ اٹھاتے ہیں اطفال تمہارے بوجھ اطفال جو ہے یہ جمع ہے اس قواعد ہے سیخی تیسری جگہ بوجھ کو کہتے ہیں وزن کو اور یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کہاں پیلا بلد میں ایسے شہر کی طرف لم سکون نہیں ہو تم بال ہی پہنچنے والے وہاں اللہ بشکل انفس مگر جانوں کو مشق جانوں کی مشقت کے ساتھ تقریب کے ساتھ کہ وہاں تک تمہارا سامان پہنچاتے ہیں جہاں تم خود بھی بڑی مشکل سے پہنچ سکتے ہو اگر یہ سامان بھی خود اٹھانا پڑتا تو یہ پوچھے جماعت والوں سے ایسی ایسی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں خود گزرنا مشکل وہاں بھی تھا یہ فرمائے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے یہ جو تمہیں انتظام تمہارے لیے فرمایا ہے ان جانوروں کا یہ تمہیں بھی اٹھا دوں اس بات کا ذکر آگے آ رہا یہ تمہیں بھی اٹھا دوں اور تمہارے سامان کو بھی اٹھاتے ہیں اور وہاں وہاں سامان پہنچاتے ہیں جہاں تم خود بھی نہیں پہنچ سکتے تمہارا پہنچنا بھی مشکل کے ساتھ ہے وہاں یہ سامان پہنچاتے ہیں دور جدید کے اندر مواصلات کے بڑے ذرائع پیدا ہو چکے لیکن آج بھی بہت سے علاقے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں یہی جانور یہی بیل یہی اونٹ یہی گڑھا یہی سامان پہنچانے کا گھوڑا یہی سامان پہنچانے کا ذریعہ ہے تو ان کے سوا سامان پہنچنے کی کوئی صورت وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو کہ یہ نعمت اللہ و تعالیٰ نے ادا فرمائی کہ اگر خود چلنا مشکل ہے اگر سامان بھی اٹھانا پڑتا تو پھر کس قدر مشقت کی کیفیت ہوتی تو مشقت کے بغیر خود نہیں پہنچ سکتے تو سامان کیسے اٹھاتے تو اللہ تبار و تعالیٰ نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے ذریعہ بنایا کہ ان انباخم ذرا غور تو کرو ان نربا یقیناً تمہارا رب ان اللہ نہیں فرمایا ان ربا یہاں ایک کے بعد رب فرمایا دوسرا کم بھی فرما دیا کہ رب کم تمہارا رب کہ رب کون ہے رب وہ ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور ہے بھی کس کا تمہارا ابھی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال فرما گیا جنرل خان کا جو ہمارے خاندانی معالج تھے بیمار تھے کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں جانی سکا عادت کے لیے تو میں نے کہا کہ ٹیلی فون پہ اجازت کر تو میں نے ٹیلی فون پہ اجازت کی تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے تو پنجابی بولتے تھے عجیب جملہ انہوں نے کہا وہ میرے دل میں لفظ تو میں نے خیریت پوچھی حالت کافی چلیہ تھی فرمانے لگے کہ جانا تو اپنے رب کے پاس ہے تو پھر ڈر کس بات پر جانا تو اپنے رب کے پاس ہے پھر ڈر کس بات پر تو یہ ہونا ہے کہ رب وہ ہے کہ جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والی اور پھر ساتھ جو ہے رب بخوم تمہارا رب کہ یہ اپنا پوری کیفیت اس کے اندر بیان فرما دی وہ ضروریات تو پوری کرتے ہیں مگر کس کی کم تمہاری تمہاری ضروریات کو جانتا بھی ہے تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے جتنا وہ تمہاری ضروریات کو جانتے اور تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو تمہاری ضروریات کو وہی پورا کرنے والا ہے میں ان ربکم یقیناً تمہارا رب لرعوف بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم النہایت رحم والا ہے تو یہ اس کی شفقت اور رحمت ہے اس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی خدا کے اسی شفقت اور رحمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ولفیلا اور گھوڑے ول اور خچر ول اور گدھے کر کبو ہے تاکہ تم سواری کرو ان کی تم سواری بناؤ ان کو ان پہ سوار ہو جاؤ تو یہ تمہاری سواری کا ذریعہ بھی ہے سن اور زینت بھی ہے یہ گھوڑا یہ خچر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے یہ گدے اور گھوڑے کی جنس کا امتزاج ہے آگے نہیں تو یہ خدشہ انتہائی طاقتور اور دشوار گزار گھاٹیاں اور پہاڑی راستوں کو یہ ابو کرتا ہے سامان کو اٹھا کر گھوڑا انسان کے لیے شان و شوکت کا ذریعہ جہاد کا ذریعہ آج بھی جدید جو ٹیکنالوجی والے ممالک ہیں ان کے ان کی فوج کے اندر بھی گھوڑا سوار دستہ آج بھی موجود ہے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ گاڑیاں نہیں جا سکتی تو میں یہ گھوڑا یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے اب اگر جہاد میں گھوڑے کا استعمال کیا اللہ نے کامیابی اور کامرانی کامیا میں اس کے ذریعے سے اس لحاظ سے بھی زینت اور پھر یہ ہے کہ سوار ہو کے کریں گے اس لحاظ سے سواری کا ذریعہ اور عام حالات میں اس وقت بھی اگر یہ ٹیکسیاں اور یہ رقشے عام ہیں اس وقت بھی وہ تانگے اگر نہ ہوں تو مسائل پیدا ہو تو یہ بہت سے مسائل کا حل یہ گھوڑے اتنا خدشہ سامان لادنے کے لیے گرا سامان بھی لادتے ہیں اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ اب یہ گدھے والا ریڈی لے کے بھاگ رہا ہے اب آپ کی گاڑی آ رہی ہے اب وہ چاہے آپ کی گاڑی میں رکھا دے جی کیا کریں گے جی؟ جانور تھا جانور تھا جانور کے اوپر جو جانور بیٹھا تھا اس کو چاہیے تھا کہ خیال کر لیکن نہیں وہ آ کے اس اس میں میں پہ لگا اور پوری سڑک چلے گا کہ دائیں بائیں کسی کے لیے راستہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں بھی اپنے راستے کا انتظام خود کر لیں تو یہ ضرورت رہی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ انیس سو ستہتر کی تحریک میں پنڈی جیل میں تھے ہمارے ساتھ یہاں کے ایک پہلوان صاحب بھی تھے تو مولانا روپڑی صاحب اور دیگر بہت حضرات الحمد بھی ساتھ تھے یہ پہلوان صاحب جو تھے یہ صبح صبح اٹھتے اور چوتا باندھ کے نلکے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے اس کے قریب بیٹھ کے نکالنا شروع کر دے حضرات علماء نے ان سے فرمایا دیکھو اللہ کے بندے یہ تم ران نکال کے کھڑے ہو جاتے ہو ران بھی خطرے میں شامل ہے تو ایسے سب کو گناہ گار کرتے ہو بند کر لیا کریں گناہ گار اب یہی کیفیت یہ ہے کہ یہ گدھا گاڑی جو یہ سڑک پہ آپ کو دکھائی دے تو اس کے لیے دائیں بائیں راستے آپ کو خود نکالنے پڑیں گے یہ شان شوکت سے چلے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں اور گدھا بیچ سڑک کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا تو اللہ ہی اس کو آگے سے ہٹائے تو ہٹائے مگر نہ وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھوڑے یہ اچڑ کرے یہ تمہارے کی تم ان پر سواری کرتے اور یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے اور میں صرف یہی نہیں یہ صرف تین چیزیں نہیں وہ یخلو کو اور وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرے گا جب یہ آیت لازم ہوئی یخلو کو یہ فیل مظاہرے ہے فیل مظاہرے حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے ویاخلو کو اور وہ پیدا کرتا ہے اور وہ پیدا کرے گا ماں وہ لا تم نہیں جانتے تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا فرما دے گا جو سب پر تمہارے علم میں نہیں کہ اس کا وہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاز بھی ہوگا موٹر سائیکل بھی یہ گاڑی بھی کار بھی بسیں بھی تو یہ ٹرینیں بھی ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ کا بارک بتا رہے قیامت اور آج بھی ہم بہت سی چیزیں دریافت کر چکے ہیں ان کو ایجاد کر چکے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں لیکن حتمی دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آگے جو دور آ رہا ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی منظر یہاں پر آ جائیں تو لہٰذا اللہ کا بار بتا یہاں یہ سوال پیدا کر دے یہ ٹرین ہے یہ گاڑیاں ہیں یہ کاریں ہیں یہ موٹر سائیکل ہیں یہ جہاز ہیں یہ تو ہم نے انسانوں نے بنائے ہیں وجہ ہے کہ انسانوں نے بنائے ہیں لیکن کس اصول پر بنائے ہیں وہ اصول اس کائنات کے اندر کس نے رکھا یہ جو جہاز بنے ہیں سیارے آپ نے بنے ہیں یہ کن اصولوں کس اصول پر ہیں یہ پرندوں کی پرواز کے اصول پر تو پرندوں کو کس نے پیدا کیا یہ یہ اصول فضا میں کس نے رکھا اور جو سمندر کے اندر یہ چلنا ہے یہ پانی کے اندر یہ اصول کا کس نے رکھا جس کی بنیاد پر یہ پانی پہ چیزیں آپ کی چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ سڑک پہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ انہی جانوروں کو دیکھ کر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں انہی اصولوں پر یہ قائم ہیں یہ اصول کس نے رکھے نمبر نمبر دو یہ جن چیزوں سے بنی ہیں وہ فولاد وہ لوہا وہ دیگر اشیاء جو میٹیریل کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا اگر آپ یہ چیزیں بنانا چاہتے ہو یہ میٹیریل موجود نہ ہوتا تو آپ کیسے بناتے ہیں تو میٹیریل کس نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ہے کہ یہ صلاحیت کے اصولوں کا استعمال یہ صلاحیت کس نے عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لہٰذا نعمت کی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے تو میں کو کو مالا اور پیدا کرے گا وہ چیزیں کہ تم نہیں جانتے فرمایا وار اللہ قصد کبھی ایک سفر تو یہ ہے جو دنیا کا سفر ہے کیا دنیاوی سفر ہے یہاں سے میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے میرے دوسری جگہ جانا ہے اس کے لیے اللہ نے سواریاں طرف میں فرمایا کہ ایک سفر اور ہے اس لیے یہ بات سمے کہ جس پر سواری پر سوار ہوں جو سبحان اللہ سفر وہ ان کا بھی ہوں اب اس میں یہ آیت ہے کے تو ہے یہ پاک ہے کہ جس نے اس کو ہمارے تابع کیا مگر نہ ہم تو اس کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں اور دوسری بات یہ ایک بات یہ فرما دی آگے یہ بات رہی دی کیا اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں تو اشارہ فرما دیا کہ ایک سفر تو یہ ہے جس پر کر رہے ہیں ایک سفر اور درپیش اور وہ سفر آخرت کا سفر اب یہ آخر کا سبب ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کے بعد کرم ہے کہ اس نے جہاں دنیاوی سفر کا سامان عطا فرمایا سواریاں دی وہاں اللہ تبارک وطار نے اخروی سفر کے ذرائع بھی عطا فرمایا فرمایا کہ اخروی سفر کیا ہے کہ تم نے اپنے رب کی طرف چلنا ہے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے وہ اللہ پر ہے قرض سبھی سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ یہ اللہ کی طرف پہنچے گی کہ جب تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے کہ واندار سوا کہ یہ میرا راستہ ہے فتح بھی ہو تم اتباع کرو اس کی بھی اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو فتح پڑ رہا تھا کمان کبھی اس لیے اگر تم دوسرے راستے پکڑو گے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ تمہیں اصل راستے سے محروم کہ اصل راستہ تم سے چھوٹ جائے گا تو اصل راستہ کیا ہے وہ راستہ جو اللہ کی طرف چلتا جا رہا ہو اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے وہ راستہ ہے کس نے نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ چلے کون صدیقین شہداء اور صالحین تو ہمارے اس دن سرات مستقیم جو ہدایت ہمیں سرات مستقیم کی سراطین انعام کا ان لوگوں کا راستہ ہے کہ تو نے انعام کیا ان پر غیر مغرب والی نہ مغروبیت میں پکڑے ہوئے ہیں نہ بھٹکنے والے ہیں کہ نہ تو ایسے ہیں کہ راستہ جانتے ہیں پھر راستے پہ چلتے ہیں اور نہ ایسے ہیں جو بغیر پوچھے بغیر جانے بوجھے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں میں سے بھی نہ تو یہ کون ہے فرما کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں صدیقین ہے شہدا ہے اور سالین ہے انبیاء کرام علیہ السلام بس اسلام پر مکمل ہو گیا اب صدیقین شہدا اور سالین ان کے راستے کو اختیار کرنا ہے ان کی صحبت اختیار کرنی ہے ان کی رفاقت اختیار کرنی ہے ان کی رفاقت میں راستہ پہچاننا بھی ہے اور ان کی رفاقت میں راستہ چلنا بھی ہے تو عمیر کے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ دیکھو کہ یہ نہ سمجھنا کہ سارے راستے اللہ کے ہیں اللہ کا تو راستہ ایک ہی ہے عمر کے کچھ راستے امین اور ان میں سے جا ارون ٹہرے ان میں سے ٹہرے راستے بھی ہیں تو ہر راستہ صحیح نہیں ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ ہے تو ٹیڑھا راستہ کون سا ہوگا ٹیڑھا راستہ وہ ہوگا جس کی نیت ٹیڑھی ہوگی تو راستہ بھی ٹیڑھا اختیار کرے گا اس فرمایا کہ اپنی نیتوں کو درست کرو نیتوں کو درست کرو اور اللہ کا جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو اور وہ راستہ جو اللہ سے دور کرنے والا راستہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا اللہ کے مقام میں خوشنودی سے دور کرنے والا اللہ کے خوشنودی سے دور کرنے والا یہ کہاں پہنچے گا یہ جہنم میں لے جائے گا میں اس راستے سے بچوں اب اللہ تبارک نے راستہ اپنا دکھا دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی سماجی جس کا جی چاہے وہ اس کی قدر کرے اور اس راستے کو احتیاط کر لے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ اس راستے پہ چھوڑ دیا پوکھر کے راستے کو اختیار کر لیا انجام سمجھ گئے کہ دونوں کا انجام بھی ہم نے بتلا دیا راستے بھی دونوں بتلا دیا اب کیا اللہ تبارک گمراہوں کو ہدایت نہیں دے سکتا بل شاہ اگر وہ چاہتا لاہدا تم اجمعین تم سب کو ہدایت دے دیتا اس کے لیے مشکل نہیں اس کے اختیار سے اس کی قدرت سے یہ دور نہیں بات بعید نہیں اس کی قدرت میں شامل ہے لیکن اس کا ایک نظام حکمت ہے اور اس کا نظام رحمت ہے نظام حکمت ہے کہ اس نظام حکمت کے ساتھ اس نے صحیح اور غلط دونوں چیزیں بتا دی رشت بھی بتا دیا غیش بھی بتا دیا کہ یہ راستے واضح ہو گئے انبیاء کرام علیہ السلام نے واضح کر دیا اور پھر یہ احساس بھی باقی نہیں رہے اردو بھی باقی نہیں رہنے دیا کہ انبیاء کرام علیہ مساط والسلام تو ٹھیک ہے یہ راستہ بتلانے والے تھے راستہ چلے بھی تھے لیکن ہم تو امتی ہیں ہمارے لیے تو مشکل ہے تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں نبی اسلام کے ذریعے سے صحابہ کرام کی جماعت بھی تیار فرما دی کہ دیکھو کہ یہ امتی ہیں اور انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا اور کامیابی سے چلے ہیں تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ واضح فرما دی اللہ کا نظام حکمت ہے اور اللہ کا نظام رحمت ہے کہ ایک ہے فرما بردار ایک ہے نا فرمان دونوں سے ایک جیسا سلوک کرنا یہ رحمت اور شفقت کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت والا انتہائی رحمت والا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ نافرمان اور فرما بردار دونوں سے ایک جیسا سلوک کرے تو لہٰذا جو اطاعت کرنے والے ہیں جو فرما بردار ہیں ان پر رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو نوازا جائے انعامات دیے جائیں تو انعامات تو تبھی دیے جائیں گے نوازا تبھی جائے گا جب امتحان ہوگا یہ دنیا دار الامتحان ہے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اللہ کا نظام حکمت بھی ہے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے پر قادر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بتلا دی ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف چلے اور جس کا جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرے انجام دونوں اس کے سامنے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے راستے پہ صحیح طریقے سے اخلاق سے چلنے والا صحابہ انداز کا چلنے والا بنا دے وہ جو ہے ہمارے خاندانی موالک سے آپ دے گا سر خاص کر کے مسئلہ تمام ایمان کے لیے